علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی اور آپ کی ملت کو جس طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس طرح اس کی تفہیم ضروری ہے اس کے بغیر ہم اس کشمکش کی اصل کو سمجھ نہیں سکتے اور جب تک ہم اس کی اصل کو نہ سمجھ پائیں اس وقت تک ہم اس چیلنج کا اس مقابلے اور اس تحدی کا مؤثر لایا عمل پیش نہیں کر سکتے اور جب تک مؤثر لائے عمل ہماری طرف سے نہ ہو تو اس باطل تہذیب کو شکست دینا مغلوب کرنا اور نو انسانی کو اس سے نجات دلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نہ صرف یہ بات بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کہ جو ان کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکے یہ بھی مؤثر لائے عمل کے بغیر انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے قرآن کریم نے آپ غور کریں کہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال بیان کیے ہیں قرآن کریم کی تقریباً پچیس صورتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسی طرح قرآن کریم نے یہودیت کا اور نصرانیت کا بڑا مفصل تذکرہ کیا ہے بہت مفصل قرآن کریم کی پہلی سب سے بڑی صورت صورت البقرہ اس کا بڑا حصہ پہلے کتاب ہی سے متعلق ہے خاص طور پر یہود ہی سے متعلق ہے سورہ بقرہ میں ابتدائی چار رکوعوں کے بعد مسلسل بنی اسرائیل کا یہود کا ذکر جو ہے وہ چلا جا رہا ہے پھر سورہ آل عمران میں مفصل ذکر نصارہ کا ہے عیسائیوں کا ان دو ابتدائی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا ذکر ہے اور پھر جا بجا سورہ نساء میں بھی سورہ معدہ میں بھی اور قرآن کریم کی کم کوئی صورت ہوگی کہ جس میں یہود و نصارہ کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے نہ ہو تو ان دونوں قوموں کا ان دونوں امتوں کا اتنا تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ ہمارا واسطہ انہی سے پڑھنا ہے انہی کے ساتھ امت کا بھی اور بالکل ابتدا ہی میں آغاز ہی میں کوئی نئی بات نہیں ہے آغاز ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد ہی میں کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا اور خود پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عسوائے حسنا آپ کا عمل موجود ہے اس لیے ہم قرآن سے مستغنی ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوائے حسنا اور آپ کی تعلیمات سے مستغنی ہو کر ہم ان قوموں کو ان بگڑی ملتوں کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کو سمجھے بغیر ہم آج کے دور کو بھی نہیں سمجھ سکتے بالکل یاد رکھیے گا پہلے یہ بات جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے کہ جس کو آپ دور جدید کہتے ہیں جہاں سے بھی اس کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں تک یہ چلا جائے اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اس وہی کی روشنی کے بغیر جو وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ وہی قرآن کریم کی صورت میں ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی صورت میں یہ آپ سمجھیں کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مغربی تہذیب کے جو ماخذ اور مصادر ہیں میری اس پر نظر ہے اور یورپ کے جو جدید علوم ہیں چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں یا پیور سائنسز میری ان تک رسائی ہے اور ان کو دسترس ہے اور آئے دن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو کچھ دنیا میں سامنے آ رہا ہے میری اس پر نظر ہے میں ان سے باخبر ہوں اس لیے میں جدید دور کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہوں اور جانتا ہوں اگر وہ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے یعنی یوں سمجھئے کہ اس آخری وئی سے کہ جو آخری وئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور جس وئی کا دور قیامت تک کا دور ہے اگر وہ اس سے نابلد ہے قطعاً دور جدید کو نہیں سمجھ سکتا بالکل نابلد ہے یہ سمجھیے اس کو خبر کا پتہ ہی نہیں چل سکتا وہ ہے میرے پاس خبر ہے خبر تو ہے ہی نہیں خبر کس کے پاس ہے خبر تو ان واقعات کی ان واقعات کی کہ جن کی گھون جو ہے وہ پوری دنیا میں اور جن پر جو ہے وہ تحقیقات کے انبار لگا دیے گئے ہیں دنیا کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ان کے بارے میں صحیح خبر ہے اس دورے دجل و فریب کا کچھ حال ہی ایسا ہے کہ شور یہ ہے کہ اب تو پل پل کی لما لما کی چپے چپے کی خبر ہر فرد کو مل رہی ہے لیکن حال یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ باخبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بے خبر وہ بھی ہیں اتنے ہی بے خبر ہیں یاد رکھیے گا جتنا ان سارے ذرائع سے جس کی رسائی نہیں ہے وہ بے خبر ہے اتنی بے خبر ہے نائن الیون کا واقعہ کیسا واقعہ اس پہ اب تک کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں سیمینارز ہو چکے ہیں رپورٹیں آ چکی ہیں آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں ریسرچ سب کچھ ہو چکا ہے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی صحیح خبر ہے یہ ہے کیا کیا ہوا تھا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کے سامنے وہی کھڑا یہ کہہ دے کہ نہیں آپ کے نقطۂ نظر سے مجھے اختلاف ہے بالکل آپ کا نقطۂ نظر غلط ہے میرا نقطۂ نظر اس کے بارے میں یہ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی کہ اس کا رد کر سکے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ کر جو ہے بات کو ختم کریں گے کہ آپ کا بھی ایک نقطۂ نظر ہے ایک نقطۂ نظر میرا بھی ہے بس اس سے زیادہ جو ہے اور جتنے افراد ہوں گے اتنے ہی نقطۂ نظر ہوں گے خبر کیا ہے خبر نہیں معلوم کر سکتے اصل کیا ہے آپ کے دن دیہڑے لاہور کے اندر جو ہے وہ واقعہ ہو جائے اس کی اصل خبر کیا ہے اصل خبر تک پہنچنا تو اس لیے یہ سمجھیے گا کہ یہ جدید ذرائع کیا جدید لٹریچر کیا جدید ماخذ اور مصادر کیا جدید تحقیقات کیا جدید سیمینارز کی رپورٹس کیا جدید تھنک ٹینکس کیا یہ سب کے سب جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس دور کو بھی نہیں سمجھ سکتے اس دور کو بھی اگر صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے آخری وہی کے بغیر آخری وہی کے ذریعے سے ہی ہم اس دور کی کچھ تفہیم اس دور کو سمجھ سکتے ہیں یہ دور ہے کیا اس لیے کہ آخری وہی ایسی وہی ہے کہ اب نو انسانی کی رہنمائی کے لیے کسی نئی وہی نے نہیں آنا کسی نئے ظہور نے نہیں ہونا کسی نئی نبوت اور نئی رسالت نے جو ہے وہ نہیں آنا آخری رسول آخری نبی آخری وئی اللہ کی طرف سے آ چکی ہے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس لیے اسی کے ذریعے سے ہم اس دور کو بھی سمجھ سکتے ہیں یہ بات جو ہے یہ ہمارے جدید اداروں کے جدید محققین جدید دانشوروں کے لیے ہضم کرنی بڑی مشکل ہے کہ اس دور جدید کی تفہیم کے بغیر جو ہے وہ نہیں چمتی جا سکتی اور یہ سمجھئے کہ جس جس کو دور جدید کہتے ہیں دور جدید کس معنی میں کہتے ہیں یہ بھی سمجھے دور جدید کا مطلب کیا ہے وہ تو ہر آنے والا دن پچھلے کے مقابلے میں جو ہے وہ جدید ہوتا ہے پچھلا جو ہے وہ قدیم ہو جاتا ہے تو اتنی دور جدید ماڈرن یہ تو ایک خاص اصطلاح ہے ایک خاص اصطلاح اس طرح تو آپ سمجھئے اکیسویں صدی تو بیسویں صدی تو قدیم ہو گئی ہے اکیسویں صدی ہے اکیسویں صدی کا ہم تیرہویں سال میں ہیں اس وقت بارہواں سال جو ہے وہ بارہویں سال میں گیارہواں سال جو ہے وہ قدیم ہو چکا ہے دسواں سال قدیم ہو چکا ہے بیسویں صدی کے مقابلے میں انیسویں صدی جو ہے وہ قدیم اس دور جدید کا نقطۂ آغاز جو ہے جس کو کہا جا سکتا ہے جدید کا مطالبہ کہ جب اہل مغرب نے یہ طے کیا ویسے تو ان کی زندگیوں کے اندر پہلے بھی جو ہے بگڑی یہودیت اور نسرانیت کی وجہ سے گپ اندھیرا ہی تھا لیکن جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہماری اجتماعی زندگی انسان کی معاشرتی انسان کی سیاسی انسان کی معاشی انسان کی ثقافتی انسان کی تہذیبی اور تمدنی یہ زندگی جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے اس میں کسی ایسے علم کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا کہ جو کوئی عقل سے ماورا ہے عقل سے مافوق ہے انسان کو اس کی قتل کوئی ضرورت نہیں ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر امدردانہ نقطۂ نظر بھی رکھیں کہ جب انسان کا دور طفولیت تھا بچپن کا دور تھا تب اگر وہ کسی بالا تر ذریعہ علم کو علم سمجھتا رہا ہے اور اس کی بساکھی کے ساتھ جو ہے اس کے سہارے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کرتا رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن اب انسان کی عقل جو ہے وہ خود بالغ ہو چکی ہے اور اب انسان کو کسی ایسے ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو عقل سے ماورا ہو اس لیے کلی طور پر جو ہے اس ذریعے کو رد کیا جاتا ہے یعنی وی کی ریجیکشن کلی طور پر کہ اب اس کا دخل کسی جگہ نہیں ہے اس کی بات کسی جگہ نہیں کرنی آپ مذہبی آدمی ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پر مذہبی رہیں لیکن اپنے مذہب کو جو ہے وہ ہماری اس اجتماعیت کے اندر جو ہے وہ دخل دینے کی کوشش نہ کریں اس کو یہاں نہ لائیے گا یہاں بحث نہیں ہوگی آپ اپنے طور پر جو ہے مذہبی رہیں بے شک جیسے کیسے ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں جو کچھ بھی ہیں اپنے طور پر رہیں لیکن اجتماعی زندگی کا اب نظام جو ہے اس میں کسی ایسے ذریعہ علم کہ جو عقل سے ماورا ہو اس کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پس قابل عمل نہیں ہوگا اس کی سنوائی نہیں ہو سکے گی اب وہ ہوگا جو ہماری حص میں آئے گا جو ہوگا ہمارے مشاہدے میں آئے گا وہ ہوگا جو ہمارے تجربے میں آئے گا وہ ہوگا جس کی ہماری یہ عقل خام عقل جزوی اور حص کی غلام عقل جس کی تصدیق کرے گی جس کی تائید کرے گی بس وہی قابل قبول ہوگا اسی کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی اس کے علاوہ کسی اور ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ہم زندگی کا نظام سارا کا سارا اسی کے مطابق جو ہے وہ استوار کریں گے جب سے اس کا اس کو دور جدید کہتے ہیں دور جدید وہی کی کلی ریجیکشن کا دور ہے تو جب وہی کے بغیر جو ہے وہ آپ حقائق تک پہنچ ہی نہیں سکتے سنیے وہی کے بغیر آپ حقائق تک پہنچ ہی نہیں سکتے کوئی ذریعہ وہی کے بغیر جو ہے حقائق تک پہنچنے کا ہے ہی نہیں نہ حص نہ مشاہدہ نہ تجربہ نہ عقل حصیات کے اندر جو ہے وہ حصیات کا تو یہ عالم ہوتا ہے ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ میٹھی محسوس کرتے ہیں اور تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ فطور آ جائے تو وہی چیز آپ کو پھیکی لگے گی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے قریب سے کچھ اور نظر آتی ہے دور سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا کیا عالم اس کا حال تو عجیب و غریب یہ دیوار تک جو ہے وہ کچھ نظر آتا ہے اس سے پرے وہ جا کے آپ یہ معلوم کر سکیں اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے معلوم کر سکیں کہ اس عالم اس عالم کی حقیقت کیا ہے اس عالم کی ابتدا کیا ہے اس عالم کا آغاز کیسے ہوا ہے اس عالم کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں اس عالم کا انجام کیا ہوگا اس عالم کا آخر کیا ہے یہ کے ذریعے سے اور اگر حواس جو ہے وہ بے بس اور مجبور اور محدود ہوں تو بلا عقل کیا کر سکتی ہے عقل تو سراسر حس کی محتاج ہوتی ہے اگر اس کو معلومات فراہم ہی نہیں کرتی حس بنیادی معلومات ہی نہیں فراہم کر سکتی عقل تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ایک نابینا مادر زاد نابینا عقل کے ذریعے سے جتنا چاہے سوچتا رہے کہ حسن کیا ہوتا ہے رنگوں کا اختلاف کیا ہوتا ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے پھولوں کا رنگ کیسے ہو اشکال کا اختلاف عقل سے جتنا چاہے سوچتا رہے اس پلے نہیں پڑ سکتا ایک مادر ذات جو ہے وہ بہرا عقل سے جتنا چاہے سوچے کہ یہ آوازیں کیا ہوتی ہیں آوازوں کا اختلاف کیا ہوتا ہے آوازوں کا حسن کیا ہوتا ہے ترنم کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا اس لیے کہ حس نے بنیادی معلومات ہی اس کو عطا نہیں کی ہیں جب حصیات بنیادی معلومات ہی نہ دیں تو عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی اس لیے جب حصیات ہوں ہی محدود تو آپ حقائق تک جو ہے وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں تو وہی الہی کے بغیر جو ہے وہ حقائق تک پہنچا جا ہی نہیں سکتا اس لیے جب وہی کا دور جدید نے کلی رد کر دیا دور جدید گپ اندھیروں میں ہے اپنے سارے جدید وسائل کے باوجود اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اپنی ساری social sciences sciences pure management sciences کی ترقی کے باوجود گپ اندھیرے میں ہے اس اندھیرے ہی کا یہ نتیجہ ہے اس ظلمت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک فساد ہے دنیا میں کسی جگہ امن امن کی تلاش میں ہے لیکن امن مل نہیں پاتا تلاش امن کا امن کر رہے ہیں امن نہیں مل پاتا چاہتے صحت ہیں اضافہ بیماریوں میں ہے ختم خوف کو کرنا چاہتے ہیں اضافہ خوف کے اندر ہوتا ہے ڈر کے اندر ہوتا ہے مفلسی اور غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ اضافہ انسانوں کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں پریشانیوں کے اندر اور اضافہ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں دنیا مزید جہنم بن رہی ہے گھروں کے اندر جو ہے وہ سکون اور اطمینان لانا چاہتے ہیں گھر اور سکون اور اطمینان سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں خاندان تباہ و برباد اور جو جتنے زیادہ اس کے علم دعوے دار اور علم بردار ہیں وہاں انسانیت کی بنیادی اقدار ہی ختم خاندان کیا ہوتا ہے باپ اور ماں کا کیا ادب و احترام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کیا ہوتی ہے بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں عورت کی عفت اور عصمت کیا ہوتی ہے شوہر کی جو ہے فرما برداری اور اطاعت گزاری کیا ہوتی ہے گھر کے اندر اور معاشرت کے اندر جو ہے پاکیزگی اور تہارت کیا ہوتی ہے کیا ان ساری باتوں کو جو ہے آج مغرب جو ہے وہ بالکل اس کی تفہیم سے بھی قاصر ہو چکا ہے کہ یہ کوئی چیزیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہے مسئلہ اس لیے سمجھنا کہ دور جدید کو وہی کے بغیر جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا اور وہی اب اگر کسی کے پاس ہے وہی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف امت مسلمہ کے پاس ہے وہی اگر کسی کے پاس ہے تو امت مسلمہ کے علاوہ وہی کسی کے پاس نہیں ہے وہی محفوظ کسی کے پاس رہی نہیں ہے نہ یہودیت کے پاس ہے نہ نصرانیت کے پاس ہے ہندو مت اور بدھ مت کا کیا کہنا کنفیوشم اور تاؤ مت کا کیا کہنا مجوسیت کی اور دستوسیت کی تو بات ہی نہ کیجیے وہی آج صرف مکمل قطعی یقینی محفوظ مسکون ہے تو صرف امت مسلمہ کے پاس اور وہی کی منکر دنیا جس کو آپ مغربی تہذیب کہتے ہیں جس کا سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ وہی الہی ہی ہے کہ وہی وہی کا کی کسی جگہ بات نہ ہو اس لیے کہ وہی سے ماورا ہو کر وہی سے جان چھڑا کر وہی سے الگ ہو کر ہم نے خود اس عقل کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی کو تشکیل دینا ہے کہ جو عقل جو ہے وہ خود حواس اور خواہشات کی غلام ہے جب ان کا مقصد ہی یہ ہے تو اس لیے ان کی دشمنی بھی وئی کے ساتھ ہے اور جب وئی کے ساتھ دشمنی ہے تو امت مسلمہ کے ساتھ جو ہے کبھی بھی ان کی دوستی نہیں ہو سکتی کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی یہ تہذیبوں کی کشمکش نہیں ہے غلط بات ہے جو وہ کہتے ہیں یہ تہذیبوں کی کشمکش کوئی نہیں ہے یہ کشمکش وہی اور منکرین وہی کی کشمکش ہے اور وہی صرف امت مسلمہ کے پاس ہے اس لیے امت مسلمہ اور منکرین وہی دنیا کفر کے درمیان یہ کشمکش ہے بس یہ کوئی تہذیبوں کی کشمکش نہیں ہے باطل نظریہ وہ بھی کہ تہذیبوں کی کشمکش اب سنیے قرآن کریم نے آج سے ہزاروں سال پہلے جس شخصیت کو مبعوث کیا مانتے ہیں یہود بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آج نہیں کل بھی مانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ہم ان کی اولاد سے نصارہ بھی یہی کہتے تھے عیسائی وہ بھی مانتے تھے مشرقین مکہ وہ تو کہتے تھے ہم تو ان کی اولاد ہیں ہم تو ان کی نسل سے ہیں اور ہمارے پاس جو دین ہے یہ تو ہے وہی دین جو ابراہیم و اسماعیل علیہ وسلاۃ وسلام کا دعوے ان کے یہ تھے لیکن قرآن کی زبانی سنیے قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے والا خلیل اللہ کو خلیل اللہ بنانے والا موسا علیہ السلام کو مبروس کرنے والا موسا علیہ السلام کو تورات عطا کرنے والا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کرنے والا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل الہام کرنے والا وہ خود کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ماں کا نہ ابراہیم ہو یہودیوں کا حلیف ابراہیم نہ یہودی تھے یہودیوں سنو اب بتائیے کہ یہ عہد رسالت کے یہودیوں کو صرف کہا جا رہا ہے یہ صرف مدینہ اور خیبر کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے یہ آج کے اسرائیلیوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے یہودیوں کو کہ ماں کانا ابراہیم و یہودین یہودیوں سنو ابراہیم یہودی نہیں تھے ولا نسرانی عیسائیوں نسرانیوں تسلیب و سلیب کے علم برداروں سنو ابراہیم علیہ السلام نسرانی نہیں تھے ولا کن کان حنیف مسلم ابراہیم علیہ السلام تو ہر ایک سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے اللہ کے فرم بردار تھے اللہ ہی کے اطاعت گزار تھے وما من المشرکین مشرکو تم بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام مشرق بھی نہیں تھے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرق تھے ابراہیم کون تھے علیہ السلام وسلام ابراہیم ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کے فرم بردار ایک اللہ کے اطاعت گزار ایک اللہ کی ماننے والے مسلم تھے ان کی ملت کیا تھی ان کی ملت ملت حنیف مسلم اور پھر سنو کہ جو ابراہیم کی ملت سے نہ ہو سمجھو مسئلے کو مسئلے کو سمجھو جو ابراہیم کی ملت سے نہ ہو یہودی ابراہیم کی ملت سے نہیں آخری وہی کہہ رہی ہے نصرانی عیسائی ابراہیم کی ملت سے نہیں مشرق ابراہیم کی ملت سے نہیں سب ابراہیم کی ملت سے رو کردہ ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑے ہوئے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ترک کیے ہوئے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ ان میں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو جس کا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ تعلق نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو وہ کون ہے وہ کون ہے یہ بھی پوچھو قرآن ہی سے پوچھو قرآن نازل کرنے والے سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے والے سے پوچھو موسا کو کلیم اللہ کا خطاب دینے والے سے پوچھو عیسا کو روح اللہ کلیمت اللہ کا لقب عطا کرنے والے سے پوچھو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روح گرداں ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ دے وہ کون ہے اللہ خود ہی بتاتے ہیں ابراہیم يَرْغَبُ صفیہ نفسرغبو امت ابراہیم مَن صَفِيَ نفسہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کی کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو بے وقوف احمق ہے صفی ہے اللہ من صفیہ نفس جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا ہوا ہے احمد بنایا ہوا ہے پڑھنے درجے کا بے وقوف صفی ہے صفحت آپ تو کہیں کہ یورپ کے جو ہے وہ دانشور یورپ کے دانایان فرنگ فرنگی دایان فرنگی اصحاب دانش اور عقل آپ تو یہ کہیں اور اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے وہ صفی ہیں وہ احمق ہیں وہ بے وقوف ہیں بے وقوف احمد صفی کے علاوہ کوئی اور شخص ابراہیم کی ملت کو نہیں چھوڑ سکتا لہذا جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑا ہوا ہے ملت ابراہیم اللہ نَفْسَهُ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کی ہوئی ہے وہ تو اپنے نفس کو بے وقوف بنائے ہوئے ہے ہے صفی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو چنا ہوا ہے وہ تو ہمارے منتخب ہیں اور وہ تو صالحین میں سے ہیں اس لیے ان کی ساری زندگی کا حاصل کیا ہے ان کی ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے قال لہو رب اسلم قال لہو رب اسلم کال اسلم لرب العالمین جب ان کے رب نے انہیں کہا اسلم ابراہیم سر تسلیم خم کر دے اسلام ابراہیم جھک جا ابراہیم ہمارا فرمبردار بن جا ابراہیم ہمارا اطاعت گزار بن جا ابراہیم ہمارا ہی بن جا قال اسلم تو رب ابراہیم علیہ السلام کا جواب رب العالمین کے لیے میں چک گیا ہوں میں فرما بردار ہو گیا ہوں میں اطاعت گزار ہو گیا ہوں ایسا فرما بردار ایسا ایسا اطاعت گزار خنیف انی وجات فطر السماوات حنیفہ ومان من المشرقین میں نے اپنا رخ اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ہستی ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ابراہیم تو مسلم تھے ابراہیم تو اللہ کے بردار تھے ابراہیم تو باللہ من ذالک نفس کے بندے خواہش کے بندے ہوا کے بندے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا انہوں نے تو اپنی ہر خواہش ہر چاہت اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہر چاہت کو ہر خواہش کو اللہ کے راستے میں قربان کر دی اس سے بڑھ کر کیا چاہت ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے بیٹا دیا ہو اور بیٹا بھی جو ہے وہ ہکلوتا ہو اور آداب فرزندی سے جو ہے وہ متصف ہو نبوت اور رسالت کا نور جس کی جبین سے جو ہے وہ جلک رہا ہو کیا ایسا بیٹا عجیب و غریب کمالات والا بیٹا اور بڑھاپے کے عالم میں لیکن خدا بند قدوس جب یہ کہیں کہ بیٹے کی محبت کو بھی جو ہے ہمارے لیے قربان کر دو تو کیا ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ تذکرہ محفوظ نہیں کر دیا کہ یہی وہ مقام یہی وہ مقام جس کو بیت اللہ کہتے ہیں اسی کا وہ مقام مقام مروا منا کہ جہاں جہاں وہ قربانی ادا کی جاتی ہے اس وقت جب بے آب و گیا سرزمین تھی کوئی آبادی اور کوئی جو ہے وہ نام و نشان آبادی کا نہیں تھا اس وقت کیا آسمان نے جو ہے زمین پر جو ہے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہو اور بیٹے کی گردن پر جو ہے وہ چھری اس لیے چل رہی ہو کہ باپ ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کر چکا ہے اب اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی محبت پر بھی جو ہے اس چھری کو جو ہے وہ چلا دو چشم فلک نے پشتے زمین پر ابتدائی آفرینے سے لے کر تاکہ ہمیں قیامت تک نہ یہ منظر دیکھا ہے نہ دیکھے گی کہ ابراہیم نے کس طرح ہر خواہش کو جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کر دیا ابراہیم تو وہ تھے مغرب کے نفس پرستوں مغرب کے خواہشات کے اسیروں مغرب کی کے بندوں تم کیا جانو کہ ابراہیم کون ہے علیہ السلاۃ وسلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس کو نسبت ہے یہودیوں کو نہیں نصرانیوں کو نہیں مشرقین کو نہیں آئیے ابراہیم کے رب سے ہی سنیے ان اول سب ابراہیم للزین تب وحاظ النبی والذین آمنو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ابراہیم کے پیروکار اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تعلق رکھنے والے ہیں حضور علیہ وسلام آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہودیوں نصرانیوں مغرب اور یورپ کے گندگی اور نجاست میں لڑے ہوئے انسانوں تم کیا جانو ابراہیم کے تقدس کو جب ابراہیم اور اسماعیل کے تقدس کو نہیں جان سکتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے تقدس کو تمہارا اور تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں تمہارا ویم اور گمان کی جہاں انتہا ہوگی اس سے بہت آگے انبیاء کا تقدس اور محمد رسول اللہ کی پاکیزگی تمہیں کیا معلوم آج امت کو اس تقدس سے جو ہے ہٹانا ان کا مقصود اور مطلوب ہے اسی تقدس سے ہٹانا اس کا آغاز تو اسی وقت انہوں نے کر لیا تھا جب محمد رسول اللہ کی بیست ہوئی آج یہ کس مرحلے میں داخل ہے انشاءاللہ آئندہ دو نشستیں ہیں اس میں آپ دس پندرہ منٹ پہلے آ جایا کریں تاکہ کوئی بات کی جا سکے بات کی تمہید ہوتی ہے گھڑی جو ہے وہ آخر پہ پہنچ جاتی ہے انشاءاللہ اگلی دو نشستوں پاؤں